عثمان بن عفان الله اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من تعلم القرآن وعلمه روا البخاری آج کے سبق میں جو روایات ہیں ان روایتوں کا تعلق قرآن کریم سے ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان کتاب ہے ابو ذر گفارد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمی لمبیا یا رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمیر رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر کمل قطب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میا وار با رواہ ابن جریر تبری وغیرہ ہوں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دنیا میں کتنے انبیاء بھیجے تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پھر فرمایا کتنے رسول بھیجے فرمایا تین سو تیرہ پھر فرمایا کتنی کتابیں اتاری تو فرمایا ایک سو چار اور ان ایک سو چار کتاب میں کچھ حضرت اخنوک علیہ السلاۃ والسلام پر اتری کچھ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے صحف ہے کچھ موسا علیہ السلاۃ والسلام کے صحیفے ہیں کچھ شیش علیہ السلاۃ والسلام پر اترے اور باقی جو چار اہم کتاب ہیں اس میں تورات حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کو دی گئی زبور حضرت داؤد علیہ السلاۃ والسلام کو دی گئی انجیل حضرت من علیہ السلاۃ وسلام کو عطا فرمائی اور قرآن مقدس امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا قرآن اور کتاب میں فرق کیا ہے اگلے نبیوں کو کتاب دی گئی ہمارے نبی کو قرآن دیا گیا دونوں میں فرق کیا ہے کتاب کا معنی ہوتا ہے مکتوب لکھا ہوا ہونا اگلے نبیوں کو جتنی کتابیں ملی وہ اللہ نے لکھوائی فرشتوں کے پاس لکھوائی اور پھر ان کتابوں کو انبیاء کرام علیہ السلاۃ وسلام کو دیا گیا یہی وجہ ہے کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام کو کوہ تور پر بلایا گیا اور تیس دن کا آپ کو خلوت کا اعتقاف کروایا گیا اور پھر مزید دس دن اور برائے کل ملا کر اربعین چالیس دن ہو گئے اور ان چالیس دنوں کے اندر یہ کتاب مقدس لکھی لکھائی آپ کو دی گئی جو زمرد ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے اس کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں تھی اور جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ قوم جو ہے مرتد ہو گئی ہے اور بچرے کی پرسٹس میں مبتلا ہو گئی ہے آپ آئے اور غصہ تھا آپ کو آپ نے کتاب کو رکھا لیکن اس انداز سے رکھا کہ وہ پتھر پر لکھی ہوئی تھی تو ٹوٹ گئی کچھ حصہ ٹوٹ گیا بہرحال ان روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگلے انبیاء کو کتاب لکھی ہوئی اللہ کے وہاں سے دی گئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا گیا یہ قرآن مقدس اللہ کے وہاں سے لکھا ہوا نہیں آیا بلکہ اللہ نے خود کلام فرمایا اللہ خود بولا ہے اس کو اور فرشتوں نے جبریل امین نے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو محفوظ کیا لوہے محفوظ میں آج کل اس کا سمجھنا بہت آسان ہے کہ جیسے آپ بول رہے ہیں اور سیدھی میں محفوظ کر رہے ہیں اور پھر سیدھی سے لوگ اس کلام کو لے رہے ہیں منتقل کر رہے ہیں ٹھیک اسی طرح حق جل شاہ نے یہ سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے کہ حق تعالی جل شاہ نے قرآن مقدس کا جو کلام ہے وہ حضرت نے خود کلام فرمایا جیسے ہم بولتے ہیں ہم کلام کرتے ہیں ویسے اللہ نے کلام فرمایا اور اس کلام کو لوہے محفوظ میں جمع فرمایا اور پھر لوہے محفوظ سے جبریل امین علیہ السلاط و تسلیم کو حکم دیا گیا اور جبریل امین علیہ السلام اس قرآن کو لے کر تیئیس سال میں تھوڑا تھوڑا حسب حکم حسب ضرورت دنیا میں جیسے ضرورت پڑی اور اللہ کا جیسے حکم ہوا جبریل امین تیئیس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاتے رہے ظاہر سی بات ہے کہ جو کلام اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہو اس کا اثر ہونا یقینی بات ہے یہی فرق ہے اگلی کتاب اور قرآن مقدس کے درمیان اور میں اس کی ایک مثال دوں قاری عبد الباسط صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کے پیارے ہو گئے لوگ قاری باسط کہتے ہیں لیکن باسط تو اللہ کا نام ہے غلط ہے عبد الباسط ہیں یعنی باسط کا بندہ قاری باسط بولنا غلط ہے باسط اللہ کا نام ہے تو قاری عبد الباسط صاحب کا واقعہ ان کے بیٹے نے ان کے سوانے میں ان کی حیات میں ان کی زندگی میں لکھا ہے کہ مصر کے پرائم منسٹر نے یا مصر کے پریسیڈنٹ نے میرے والد صاحب کو بلایا اور یوں کہا کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے رسیا اور رسیا میں ایک بہت بڑا سیمینار ہو رہا تھا تین دن کی کوئی میٹنگ تھی بہت اہم جس میں پوری دنیا کے ملکوں کے پریسیڈنٹ جمع ہوئے تھے اور پرائم منسٹر پی ایم جمع ہوئے تھے بہرحال کوئی بہت اہم میٹنگ تھی اور وہ تین دن کی میٹنگ تھی اور اس میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ ہر مذہب کا آدمی اس میٹنگ کے درمیان دوسرے دن اپنی اپنی کتاب کو پڑھے گا اس میں یہ بھی رکھا گیا تھا ایک پارٹ تھا تو مصر سے قاری عبد الباسط صاحب کو لے جایا گیا ان کے پریسیڈنٹ صاحب ان کو ساتھ لے گئے جب قرآن کریم جب مختلف کتابوں کے پڑھنے کا مسئلہ کھڑا ہوا تو ہر مذہب کا آدمی آ کر اپنی کتاب پڑھ رہا تھا صاحب تورات تورات پڑھ رہا تھا صاحب انجیل انجیل پڑھ رہا تھا اور جو بدھسٹ دھرم سے تعلق رکھتا تھا وہ اپنی کتاب پڑھ رہا تھا جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا وہ اپنی کتاب پڑھ رہا تھا ہر ایک اپنی اپنی کتاب کو اور قرآن مقدس کا نمبر اخیر میں رکھا تھا ویسے بھی قرآن کو لوگ اخیر ہی میں رکھتے ہیں تو قرآن کریم کو بالکل اخیر میں رکھا تھا قاری عبد الباسط کہتے ہیں کہ سب سے اخیر میں میرا نام آیا قاری صاحب کہتے ہیں جو ان کا ایک پڑھنے کا طرز تھا جو ایک لہجہ تھا ان کا انہوں نے انتخاب بھی عجیب و غریب صورت کا فرمایا ون نجم ادا ہوا ماغ اللہ صاحب وما عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شدید القوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ایک نقشہ کھینچا اور یہی وہ صورت ہے کہ اللہ کے نبی نے جب مکے میں پری تھی تو مکے میں تو سبھی لوگ تھے مشرقین تھے مسلمان تھے اور مسلمانوں کا اتنا ہال بھی نہیں تھا حضور کا خود اپنا اتنا ہال مکے میں نہیں تھا اور حضرت جب وند میں ادا ہوا ماض اللہ صاحب کم وما گوا مکے میں اتری اور مکے میں حضرت نے پری اور اس مجمع میں مشرقین اور کفار بھی بیٹھے تھے بخاری شریف کی صحیح ترین روایتیں کہ اللہ کے نبی نے چونکہ سورہ نظم میں سجدہ ہے حضرت نے جب سجدہ فرمایا مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا تو روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ مشرقین نے بھی سجدہ کیا اب مشرقین نے سجدہ کیوں کیا اس کی ایک لمبی چوری بحث ہے جو تفسیر سے تعلق رکھتی ہے جو حدیث سے تعلق رکھتی ہے یہاں نہ آپ کی سمجھ میں آئے گی نہ اس کو سمجھنے کی اس وقت ضرورت ہے اگر میں اس کو چھیڑوں گا تو باؤنس ہوگا اس لیے میں اس کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ مشرقین نے سجدہ کیوں کیا تھا کسی نے یوں کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کا روب پڑا حضور کا کیا روب پڑتا مکی زندگی میں تو کوئی روب کا مسئلہ ہی نہیں تھا کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سارے مشرقین نے سجدہ کیا لیکن ایک اس کے اندر بیتا ہوا تھا جس کو نبی علیہ السلام نے اشکل قوم کہا ہے اشکل قوم حضور نے کچھ نام ان کی طبیعتوں کو دیکھ کر رکھے تھے ابو جہل نام نہیں تھا اس کا نام تو ہے امرد نے ہشام ابو جہل حضور نے رکھا تھا اور حضرت نے اس سے متعلق فرمایا تھا فرعون و حادل عما میری امت کا فرون ہے یہ اور یہ کب فرمایا حضرت نے جب یہ بدر میں مارا گیا پھر ابو جہل جو ہیں اور ماننے والے بھی دو معصوم بچے تھے معاذ ابن افرا اور معاوض ابن افرا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت اس کے قریب پہنچے ہیں تو یہ کہنے لگا کہ عبداللہ تو مجھے مارے گا تو کیا ہوگا میری قوم کا ایک آدمی مار رہا ہے اس میں تجھے کوئی فخر کی بات نہیں ہے مرتے مرتے بھی کہہ رہا ہے پھر اس نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں اور گردنیں رکھی جائیں تو میری گردن کو تھوڑی اتنی زیادہ کاتنا کہ سب سے بلند رہے یعنی مرتے ہوئے بھی اطراحت غرور اور تکبر اور آخری جملہ جو اس نے کہا تھا وہ مجھے نقل کرنا ہے تیرے محمد کو کہہ دینا کہ چاہے میں مر رہا ہوں لیکن میرے دل سے تیری نفرت ابھی بھی نہیں گئی ہے اور عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ جملہ نقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت نے اس وقت فرمایا فرعون و حاد میری امت کا یہ فرون ہے عجیب بات عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے عبد العزیز صاحب بہت بڑے مفسر ہمارے سرزمین ہند پر گزرے ہیں زندگی نے وفا نہیں کی اور تفسیر پوری نہ ہوئی صرف آخری دو پارے کی تفسیر کی انتیس اور تیس اور شروع میں سورہ بقرہ کی تفسیر ہوئی ورنہ ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تفسیر عجیزی پوری ہو جاتی تو قرآن قرآن کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا تفسیر کا حق ادا ہوتا ایسی زبردست تفسیر لکھی ہے شاہ عبد العزیز اس میں ایک جملہ لکھتے ہیں فرمایا کہ نبی نے یوں فرمایا کہ میری امت کا یہ فرعون ہے بلکہ دوسری ایک روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ اس فرعون سے بڑا فرعون ہے یہ آخر نبی نے یہ کیوں کہا کہ اس فرون سے یہ بڑا فرون ہے اس پر شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ فرون تو جب مر رہا تھا تو آخری جملہ اس کا یہ تھا کہ آمن تو برب ہارون و موسا میں ہارون اور موسا پر ایمان لے ہارون اور موسا کے رب پر ایمان لے آیا وہ جب ڈوب رہا تھا فرون موسا علیہ السلام کے زمانے میں تو اس نے آخری جملہ یہ کہا کہ میں ہارون اور موسا کے رب پر ایمان لے آیا تو کم سے کم مرتے مرتے تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور یہ مرتے مرتے بھی یوں کہہ رہا ہے کہ محمد کو کہہ دینا کہ میرے دل سے تیری نفرت ابھی تک گئی نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس فرون سے بھی بدتر فرون ہے اور تکبر اتنی بری چیز ہے اتنی بری چیز ہے اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے تکبر ہے برائی ہے یہ تعالی کو پسند نہیں ہے اور روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ تکبر کرنے والا مرنے سے پہلے کبھی نہ کبھی گرتا ہے اس کی ذلتیوں کے مستقل اسباب بنتے ہیں اللہ قادر مطلق ہیں وہ اسباب کیسے بناتا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن ایسے گراتا ہے ایسے گراتا ہے کہ پھر زندگی میں اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے تو تکبر ہے برائی ہے یا تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ قطان اس برائی کو شان کو ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے وہاں سب کچھ ہے اللہ کے وہاں کبریائی ہے برائی ہے شان ہے عزت ہے سب ہے اور سب اس کو زیب بھی دیتا ہے اس لیے کہ اس پر کبھی فنا نہیں اس پر کبھی ذوف نہیں اس پر کبھی بیماری نہیں اس پر کبھی موت نہیں کوئی چیز کا مسئلہ ہی نہیں تو اس کو زیب دیتا ہے تکبر برائی شان یہ اسی کو زیب دیتی ہے القبریا اور ادائی تکبر میری چادر ہے خود حدیث قدسی میں ہفتہ اعلی شانو فرماتے ہیں بلا جو بندہ پیشاب پر پریشان ہو جائیں بخار پر پریشان ہو جائیں درد سر پر پریشان ہو جائیں پیٹ کی بیماری میں پریشان ہو جائیں یہ کیا تکبر کر سکتا ہے فرمایا اس کو توازو بہتر ہے بندے کے لیے توازو بہتر ہے اچھا اب حضرت نانوتوی آگے فرماتے ہیں کہ بندہ جب توازو کرتا ہے آجیزی کرتا ہے جھکتا ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوتا بتاتا ہے اللہ کے سامنے اور اس کے دو قطرے آنسو کے نکل جاتے ہیں توازو میں آجزی میں اللہ کی برائی کو سامنے رکھ کر اس کی پکڑ کو سامنے رکھ کر تو مشکات شریف کی روایتیں اب تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یوں فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ جو توازو والے آنسو آئے ہیں نیچے سے ہمارے وہاں ساری چیزیں موجود ہیں لیکن یہ توازو کے آنسو نہیں ہے اس کا اسٹاک کر لو یہ میرے پاس اتنے قیمتی تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنے قیمتی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھا سکتا ہوں توازو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ان کے ساری اللہ کو پسند ہے آجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے انسان برائی کرے تو کب تک کرے گا تکبر کرے تو کب تک کرے گا اترائے گا تو کب تک اترائے گا حقیقت یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی تو حالات ہم پر کروٹ لینے ہی والے ہیں بدلنے ہی والے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی آجزانہ ہو تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ و ندمی ادا ہوا پر مشرقین نے بھی سجدہ کیا تھا لیکن ایک آدمی اس میں بیٹھا ہوا تھا اشکل قوم جس کو نبی نے کہا امیہ ابن خلف یہ وہی امیہ ہیں کہ جس نے حضور جب سجدے میں گئے تھے تو اونٹ کی ہوجری آپ پر ڈال دی تھی یہ وہی امیہ ابن خلف یہ امیہ ابن خلف اس نے سجدہ نہیں کیا اس نے کیا کام کیا اس نے یہ کیا کہ یوں مٹی لی اور مٹی لے کر یوں لگا دی اور یوں لگا کر یوں کہا ہادہ یکفی نہیں یہ مجھ کو کافی ہے یعنی سجدے کی مجھے ضرورت نہیں ہے یہ اس کا قبر تھا یہ اس کا تکبر تھا کہ اس نے یوں اٹھا کر کے لگا دی حافظ ابن حضر اسکلانی رحمت اللہ یہ روایت تو میں نے نقل کی بخاری شریف کی حافظ ابن حضر اسکلانی بڑے محدث ہیں انہوں نے لکھا ہے اور ایک روایت اس کے ساتھ ملائی ہے فرمایا کہ آگے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جس کو امام بیحقی نے نقل فرمایا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنہوں نے اس مجلس میں سجدہ کیا تھا ان مشرقین کو اللہ نے ایمان نصیب کر دیا اور امیہ ابن خلب نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانے کفر کے کار خیر یہ انسان کو کبھی ایمان کی طرف لے جاتے ہیں اگر زمانے کفر میں اچھے کام کیے ہیں نیک کام کیے ہیں دین کے کام دین کا کام کا مطلب کسی کو کسی غریب کی مدد کی کسی کا تعاون کیا یہ نیک کام انسان کو جو ہے اور یہ روایتوں سے بھی پتہ چلتا ہے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں فرمائے یا رسول اللہ میں نے دور جاہلیت میں بہت سارے غلام آزاد کیے اور بہت سارے صدقات کیے ہیں اور غریبوں کو دیا ہے مجھے اس کا بدلہ ملے گا تو حضرت نے فرمایا اسلمت علامہ اسلفت من خیرین رواہ مسلم امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا اور ارشاد فرمایا اسلم علامہ اسلف تمن خیرین اللہ نے تجھے اسی کار خیر کے بدلے میں اسلام نصیب کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک کفر کے باوجود کار خیر سے اللہ ایمان نصیب کر دیتا ہے تو مومن اگر نیک کام کرے گا تو اس کو دوسرے نیک کام کی توفیق یقیناً ہوگی اسی لیے صوفیہ کا مقولہ ہے حضرات صوفیہ فرماتے ہیں المعاصی برید المعاصی و تات برید الطاط فرمایا معاصی معاصی کا داقیہ ہے اور تاط تات کا داقیہ ہے مطلب یہ ہے کہ ایک گناہ کرتے ہیں تو دوسرے گناہ کی دعوت دی جاتی ہے اور ایک نیکی کرتے ہیں تو دوسرے نیکی کی دعوت دی جاتی ہے نیکی نیکی کی دعوت دیتی ہے اور برائی برائی کی دعوت دیتی ہے انسان برائی میں لگا رہے تو مسلسل برائی کرتا ہی رہتا ہے اور اگر نیکی میں لگا رہے تو مسلسل نیکیاں بھی اس سے چلتی رہتی ہے بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مقدس قدیم کتاب کتابیں عام کتابوں میں اور قرآن کریم میں فرق یہ ہے کہ تمام کتابیں مکتوب یعنی لکھی ہوئی آئی اللہ نے بولا نہیں کلام نہیں کیا اور یہ قرآن جو ہے وہ اللہ نے کلام کیا بولا ہے تو قاری عبد الباسط صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب قرآت کو شروع کیا اور بھی ادا ہوا مغ اللہ صاحب گواہ اسی سورج کو پڑھا ہے فرمایا کہ جب میں نے سانس لیا اور پھر میں نے آیت کو کھینچنے کے لیے یوں جو گردن اٹھائی تو میری نظر پڑی سیریا کے پریسیڈن کے رسیا کے پریسیڈن کے اوپر باوجود ناسٹک تھا دہریا تھا وہ تو ناسٹک ملک دہریا ملک اللہ کو نہ ماننے والے وہ زمانے کو ماننے والے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے قرآن کریم کی تلاوت پر آنسو جاری ہے اور وہ ایک نہیں کئی لوگوں کی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ آنسو جاری ہے قاری عبد الواسد صاحب کہہ رہے ہیں یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے اللہ کے کلام کا اثر ہے اور کیوں بھائی اللہ کے کلام کا اثر نہ ہو فارسی میں ایک مقولہ ہے ازدل کھیزت بردل ریزت جو دل سے بات نکلتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے جب دنیا میں انسان بولتا ہے اور دل سے بولتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے واہدہ لا شریک کلام کرے اور اس کا اثر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے عام کتابوں میں اور قرآن کریم میں فرق یہ ہے کہ قرآن اللہ کا بولا ہوا ہے اسی لیے قرآن کریم پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی الفاظ کا اطلاق بھی فرمایا ہے جس سے تلاوت ثابت ہوتی ہے جس سے کراط ثابت ہوتی ہے یعنی اللہ کا پڑھنا ثابت ہوتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے چالیس سال تو بغیر نبوت کی جو زندگی گزری مکے کے اندر بہت مشہور ہے آپ کی زندگی لوگوں میں تھی اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے چھ مہینہ قبل حضرت کو خلوت پسند آنے لگی اور خلوت واقعتاً اچھی چیز ہے جلوتوں سے گناہ زیادہ ہوتے گیبتیں زیادہ ہوتی ہے برائیاں زیادہ ہوتی ہے مجلسیں زیادہ ہوتی ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ باتیں ہو ہی جاتی ہے حضرت علی کا ایک عجیب و غریب مقولہ ہے علی فرماتے ہیں کہ وہ انسان کامیاب نہیں جس کی محفلیں پاک ہو وہ انسان کامیاب ہے جس کا قلب پاک ہو ظاہر سی بات ہے کہ میں اس محفل میں تو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میری تہارت لوگوں کے سامنے آئے میری پاکیزگی لوگوں کے سامنے آئے لیکن اصل بات یہ ہے کہ میرا قلب پاک ہونا چاہیے میرا دل صاف ہونا چاہیے یہ اصل چیز ہے تو بہرحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند آنے لگی اور اس خلوت کے لیے آپ نے انتخاب جو فرمایا وہ غار ہیرا کا فرمایا جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں بعض لوگ وہاں اوپر گئے بھی ہوں گے غار ہیرا کا جو منظر ہے تو حضرت غار ہرا میں جانے لگے اور گارے ہرا میں آپ نے خلوت اختیار فرمائی اور مسلسل چھ مہینے تک اور انہی دنوں میں آپ خواب بھی بڑے عجیب دیکھتے تھے اور جو خواب دیکھتے تھے مثل فلق صبح روایت میں آتا ہے کہ بین ہی وہی تعبیر صبح میں نکلتی تھی آفتاب کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتی تھی مختصر البخاری یعنی بخاری شریف کی چیدہ چیدہ حدیثوں کی شرح کی ہے شیخ صوفی وقت حضرت ابو جمرہ رحمت اللہ علیہ نے ابن ابی جمرہ رحمت اللہ علیہ نے جو گیارہویں صدی کے صوفی کامل ہیں حافظ ابن حضر اسکلانی علیہ الرحمان نے ان کے بہت سارے اقوال لیے ابن ابی جمرا مختصر البخاری میں اس حدیث پر یوں فرماتے ہیں ایک عجیب مثال دیتے ہوئے فرمایا یہ جو چھ مہینے غار ہرا میں جانا اور خوابوں کا دیکھنا اس کی مثال ایسی ہے جیسے طلوع آفتاب سے پہلے صبح صادق کا ہونا اور صبح صادق بشارت دے رہی ہے کہ اب آفتاب طلوع ہونے والا ہے دین طلوع ہونے والا ہے روشنی ہونے والی ہے فرمایا تھی کسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چھ مہینے اور یہ غار ہرا کی خلوت اور اس وقت خوابوں کا دیکھنا یہ صبح صادق تھی جو بشارت دے رہی تھی کہ اب نبوت کا آفتاب طلوع ہونے والا ہے اور یہ نبوت کا دنیا کا آفتاب دنیا کو منور کرتا ہے اور نبوت کا آفتاب قلوب کو منور کرے گا دلوں کو منور کرے گا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں تھے اور سب سے پہلی جو وہی اتری ہے آپ پر اقرابسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق پانچ آیتیں آپ کو دی گئی جس کے اندر آپ کو دبایا گیا بہت زوروں سے تین تین مرتبہ اور اتنے زوروں سے دبایا اتنے زوروں سے دبایا حتیٰ بلغ من الجہد یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ میری طاقت کی انتہا ہو گئی یعنی بہت زوروں سے مجھے دبایا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میں رونے جیسا ہو گیا حضرت فرماتے میں رونے جیسا ہو گیا جبریل مجھے اتنے زوروں سے دبا رہے تھے کہ میں رونے جیسا ہو گیا یعنی میری ہمت اور طاقت سے باہر کی بات ہو گئی اور پھر تیسری مرتبہ مجھے کہا کہ اقراب میں رب کلدی خلق اب یہ تین مرتبہ دبانا بڑی حکمتیں اس میں لکھی ہے کہ پہلے بھی تو آپ پڑھا سکتے تھے اقرا رابس میں کیوں تین تین مرتبہ دبایا گیا حکمتیں کیا ہے بہت کچھ لکھا ہے شاہ عبد العزیز صاحب کی ایک بات نقل کر دوں کہ اصل میں نبی علیہ السلاۃ وسلام کو نسبتیں دینا مقصود تھا یہ صوفیانہ بحث ہے کہ کچھ نسبتیں ہوتی ہیں اپنے شیخ کے ساتھ آج کل تو شیخوں کا مسئلہ بھی ایسا ہو گیا کہ اب بیچارے شیخ مریدوں سے دبے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ میرے خلاف شرارت نہ کر دے آج تو یہی حال ہو گیا ہے کہ علمان الحفیظ تصوف رہا ہی کیا ہے تصوف کا مسئلہ تو چوپتی ہو چکا ہے ہمارے حضرت اکثر فرماتے ہیں ایک بات مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب اکثر ایک بات فرماتے ہیں کہ جس مرید نے اپنے شیخ کی تعظیم نہ کی فرمایا خطرہ ہے اس بات کا کہ طاعت اور عبادت کا مزاج سلب نقل لیا جائے وجہ اس کی یہ ہے کہ تجھے کس نے کہا تھا کہ بیت ہو یہ تو کسی نے نہیں کہا تھا تو اپنی اصلاح کے لیے بیت ہوا ہے اب اس بیت کے بعد تجھے اپنی بیت کو نبھانا چاہیے ان کی تعظیم کرنا چاہیے ان کی تقریم کرنا چاہیے اور پھر اسی کے ساتھ حضرت نے ایک بات اور فرمائی فرمایا کہ جو اپنے شیخ کو اپنی عزت کمانے کا ذریعہ بناتا ہے وہ مسئلہ تصوف سے خاری ہے یعنی شیخ کی بنیاد پر عزت کمانا کہ میں ان کی طرف منسوب ہو جاؤں اس لیے مجھے عزت مل جائے مجھے مقام مل جائے مجھے دولت مل جائے مجھے عہدہ مل جائے اور یہ شیخ کا جملہ نہیں ہے یہ شیخ سے پہلے ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے حضرت تھانوی سے پہلے شاہ حضرت گنگوئی نور اللہ مرکدہ کا جملہ ہے تو بہرحال یہ ایک تصوف کا مسئلہ ہے تصوف کا معنی ہوتا ہے قلب کی اصلاح اپنے دل کی اصلاح کر لینا تاکہ ہمارا دل جو ہے گیبتوں سے برائیوں سے کینوں سے حسد سے نفرتوں سے پاک ہو اور اس میں عبادت کا جذبہ پیدا ہو اور اللہ کی محبت پیدا ہو بس یہی چیز ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اور عقیدت پیدا ہو دیکھو ایک بات مجھے یاد آئی ہمارے حضرت جب ابھی وہاں مدینہ شریف ہاسپٹل میں تھے اور بڑے بڑے مدینہ یونیورسٹی کے اور مکہ یونیورسٹی کے شیوخ اور مشائق جب عیادت کے لیے آئے بڑے بڑے لوگ تو حضرت نے اپنا وینٹیلیٹر ہٹوا لیا اور عربی میں آدھے گھنٹے تک سوتے سوتے مجلس کی اس مجلس کا میں اختصار دو چار باتیں نقل کروں بڑی کام کی باتیں ہیں اس لیے میں نقل کر دوں حضرت نے فرمایا میں ایک بھینس چرانے والا تھا میں نے بچپن میں بھینسیں بھی چرائی ہے میں ایک گھاس کاٹنے والا تھا میں نے بچپن میں گھاس بھی کاٹا ہے میرے گھر میں ایک وقت کھانا ملتا تھا وہ بھی دال وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی تھی غربت کے میرے باپ کے ایام تھے لیکن واہدہ لا شریک نے مجھ پر فضل کیا اور میں نے دو حدیثیں پل لی اور ان دو حدیثوں یہ تو ہے حضرت کی کہ دو حدیثیں ورنہ مفتی طاہر صاحب کو پوچھ لینا ان کے بھی استاد ہے حضرت شیخ کہ وہ کتنا بڑا محدث ہے ٹیونیشیا کے ایک شیخ ابھی عیادت کے لیے آئے ٹیونیشیا سے انہوں شیخ ابراہیم ان کا نام ہے انہوں نے بتایا کہ اس زمانے کا محدث کبیر حافظ ابن حضر اسکلانی یہی ہے اللہ نے وہ علوم عطا فرمائے ہیں تو کہنے لگے میں تو ایک غریب کا بچہ لیکن دو حدیثیں مجھے آ گئی اللہ نے دے دی اور میں نے نبی کا اتباع کر لیا تو آج تم لوگ میری عیادت کے لیے آئے اور میں نے کثرت درود کا اہتمام کیا کہ کثرت سے درود اللہ کے نبی پر پڑھیں تو آج نہ تم مجھے پہچانتے نہ میں تم کو پہچانتا ہوں لیکن تم میری محبت میں عیادت کے لیے آئے اور بڑے بڑے پورے سعودی کے مالدار لوگ عیادت کے لیے آئے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ صرف اس لیے ہیں کہ میں نے نبی کی اتباع کی اور اس پر درود بھیجا پھر روتے ہوئے فرمایا کہ جس نبی کی اتباع اور درود بھیجنے سے وہ دنیا میں اتنی عزت دلاتا ہے اپنے رب کے پاس کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مجھے انگلی پکڑ کے جنت میں نہیں لے جائے گا میرے عزیزوں میرے بھائیوں درو شریف کی کثرت رکھو چلتے پھرتے درو شریف کا اہتمام رکھو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے ہمارے پاس قرآن کریم ایک سب سے افضل ذکر ہے افضل ذکر کلام اللہ اور اس کے بعد درو شریف سب سے اہم چیز ہے کثرت سے درو شریف پڑھو اس کے اتنے فوائد آپ خود دیکھو گے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کثرت درود کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کی سفارش نصیب ہوگی کثرت درود کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قبر میں سوال کے جواب آسان ہوں گے اور کثرت درود کا ایک فائدہ جو عام لوگوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنے نبی کی زیارت نصیب ہوگی تو کثرت درود یعنی درود شریف کی کثرت رکھو ایران توران کی باتوں میں وقت گزارنے سے ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزارنے کے بجائے اگر ہم درو شریف کا کثرت درو شریف کی کثرت رکھیں گے انشاءاللہ اس کا ہمیں نفع ہوگا تو ہم جو ہیں درو شریف کی کثرت رکھنے والے بنے خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذات عبد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دبایا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نسبت کی چار قسمیں ہیں نسبت القائی نسبت انعکاسی اور نسبت اتحادی فرمایا نب سے نسبت تو نبی کو حاصل ہی تھی پہلی مرتبہ دبانے سے نبی کو نسبت القائی دی گئی اور پھر نسبت انعکاسی دی گئی اور پھر نبی کو اتحادی نسبت اتحادی کا معنی ہوتا ہے شیخ اور مرید ایک ہو جائیں خادہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ شاہ عبد العزیز صاحب نے نقل کیا ہے کہ خادہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کے وہاں رات کو مہمان آ گئے حضرت بہت پریشان کہ مہمانوں کے کھانے کا نظام نہیں ہے سامنے ایک تباخ رہتا تھا پکا کر کے بیچنے والا وہ آیا دیکھا شیخ پریشان ہے فرما حضرت کوئی ضرورت فرمایا ضرورت مہمان آ گئے کھانے کا نظام نہیں ہے کہا میرے گھر پہ کھانا ہے آپ کہیں تو کھلا دوں فرما کھلا دوں اب جب کھانا کھلا دیا تو حضرت نے فرمایا کتنے پیسے ہوئے فرما حضرت پیسے ویسے نہیں چاہیے دینا ہو تو مجھے آپ جیسا بنا دیجیے حضرت نے فرمایا برسوں کی محنت کے بعد یہ بنتے ہیں اور تو کہتا ہے آپ جیسا بنا دیجئے فرمایا نہیں مجھے تو یہی چاہیے اگر دینا ہو تو حضرت نے اس کو بتایا دو رکعت نماز پڑھی اللہ سے دعا کہ اللہ اس کی طلب ہے اور اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے میرے مہمانوں کو کھانا کھلایا ہے بدلہ تو مجھے بہرحال دینا ہے لیکن بدلہ وہ عجیب مانگ رہا ہے اب تیرے بس میں ہے تو چاہے تو دے دے اس کو یہ کہہ کر جو توجہ فرمائی مراقبہ فرمایا تو وہاں سے جب اٹھتے ہیں تو شکل بھی باقی بلّا جیسی ہو گئی تھی صورت بھی ایسی ہو گئی تھی یہ نسبت اتحادی ہے اس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں ایسی شکل ہو گئی لیکن چلنے سے سمجھ میں آتا تھا کہ اس کے چلنے میں پریشانی ہے اور یہ سکون سے چل رہا ہے یہ اصل باقی بلّا ہے اور یہ نہیں ہے وہ اس اس اچانک آنے والی روحانی قوت کو برداشت نہیں کر سکے صبح تک میں قلب پھٹ گیا اور مر گیا اس کو برداشت نہیں اس کو کہتے ہیں نسبت اتحادی جب نسبت اتحادی مرید کو شیخ سے ہو جاتی ہے تو اس موقع پر ہوتا یہ ہے کہ شیخ کی جو رائے ہوتی ہے وہی مرید کی بھی رائے ہوتی ہے اور مرید کی جو رائے ہوتی ہے وہی شیخ کی بھی رائے ہوتی ہے صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اتحادی تھی خدیبیہ کے موقع پر اب حضرت عمر غصے میں ہے کہ حضرت یہ دب کر صلح کیوں کر رہے یہ مجرقین کے ساتھ آپ اتنے دب رہے کہ ساری شرطیں ان کی منظور حضور نے فرمایا عمر جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اس میں کامیابی ہے تم خاموش رہو لیکن غصہ عمر کا تھندہ نہیں ہوا ابو بکر کہیں دور بیٹھے تھے وہاں گئے اور وہی الفاظ دوہرائے کہ یہ حضور دب کر صلاح کر رہے ہیں نبی علیہ السلام ان سے کیا دبنے کی ضرورت ہے ہم مقابلہ کر لیں ان لوگوں سے صدیق اکبر نے وہی بات کہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ صدیق نے سنی نہیں تھی فرمایا حضور جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اس میں کامیابی ہے بس عمر تم خاموش رہو جو تعریف خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی وہی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ان نقل تصل الرحیم و تحمل القل تقسب المعدوم و تعین والا نوائی بالحق الحق وطقری ضیف آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے حضور کی یہ تعریف کی جس وقت صدیق کے اکبر مکی زندگی میں لوگوں کے ستانے سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ابن دگنہ ملا جو مکہ کا سردار تھا راستے میں ملا صدیق سے کہاں جا رہے فرمایا مکے والے چین سے نہیں رہنے دے رہے میں کہیں اور جا رہا ہوں کہیں اور جا کر میں رہوں گا تو کہا تم جیسا شریف آدمی نہیں جا سکتا چلو واپس ابن دگنہ نے صدیق کی وہی تعریف کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ نے کی تھی ان تصل الرحیم و تقسیب القل بطوین والا نوائب الحق و زیب معلوم ہوتا ہے صدیق کے اکبر کو حضور سے نسبت اتحادی حاصل تھی اگر غزو بدر کے موقع پر صدیق مشورہ دے رہے ہیں کہ حضرت ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رائے کو پسند کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم فدیہ لے کر کے چھوڑ دیتے ہیں حدیبیہ کے موقع پر لوگوں کی مختلف رائے آئی اس موقع پر صدیق نے یوں فرمایا حضرت ہم احرام کی حالت میں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس قبیلے کی طرف جائیں یا اس قبیلے کی ہم تو سیدھے مکے کی طرف چلیں گے اگر راستے میں رکاوٹ بنے تو ہم ان سے مقابلہ کریں گے ورنہ ہم چلتے رہیں گے تو حضرت نے فرمایا ان زو علی اسم اللہ ابو بکر کہہ رہا ہے اللہ کے نام پر چل پڑو بس اسی میں ہماری کامیابی ہے تو نسبت اتحادی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل تھی اس نسبت کو جبریل کے ساتھ پیدا کرنا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ساتھ یہ نسبت پیدا کرنا تھا اس لیے تین مرتبہ دبایا اب کیوں نسبت پیدا کرنا تھا اس لیے کہ جبریل ملک ہے فرشتہ ہے اور حضور بہرحال افضل البشر ہے لیکن ہے بشریت میں تو اب اس بشریت سے اٹھا کر ملکوتیت میں لے جانا ہے فرشتوں کی شان میں لے جانا ہے تاکہ فائدہ حاصل کریں ورنہ فائدہ کیسے یہاں اگر جنات آ جائیں اور آپ کو کہا جائے کہ اس جنات سے پر ہو تو شاید سب کے پجامے خراب ہو جائیں گے اور سب مسجد سے بھاگ جائیں گے تو بہرحال ایک جنات سے استفادے کے لیے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جنات جیسا بننا ضروری ہوتا ہے تو تھی کسی طریقے سے صفت ملکوتیت میں آنے والا فرشتہ اس کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے ان کی صفات پر جانا ضروری تھا اس لیے تین مرتبہ دبایا گیا تاکہ نسبت پیدا ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پھر اس کے بعد ڈھائی سال فطرت کا زمانہ رہا کوئی وہی نہیں آئی نبی کے قلب کو اسی اقرا بسم کے اوپر مضبوط کر دیا گیا تاکہ وہی مضبوط ہو جائیں آپ کے دل پر اور پھر آپ کو شوق بھی خوب پیدا ہو ڈھائی سال کے بعد پھر دوسری جو وہی اتری ہے یا یو حل قوفان ذرور کا فقبر وسیا بکفتحر ورو ظفا حضر یہ تبلیغ کی جو وہی اتری یہ دوسرے نمبر پر بھی بسم میں کوئی تبلیغ کا مسئلہ نہیں تھا اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے نبی اور رسول کا فرق کرتے ہوئے فرمایا اقرا بسم رب لدی سے ہمارے نبی علیہ السلام کو نبوت ملی تھی اور اور المدثر سے حضرت کو رسالت ملی دوسری وہی سے آپ کو رسالت دی گئی پہلی وہی سے آپ کو نبوت دی گئی بہرحال پھر قرآن کا سمت تابع پھر تیئیس سال تک قرآن کریم اترتا رہا ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اب یہ قرآن میں مختصر خاکہ اس لیے پیش کر دوں کہ چونکہ قرآن کریم ہی سے متعلق روایات ہیں اور اسی سے متعلق کچھ باتیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مستقل طور پر اس کتابی شکل میں قرآن نہیں لکھا گیا تھا وہ تو کہیں کاغذوں پر یا کہیں ہڈیوں پر یا کہیں درختوں کی لمبی لمبی چھالیں ہوتی تھی اس کے اوپر ہم نے اس چھال کی ایک شکل بھی دیکھی جب ہمارا ازبیک سفر ہوا تھا ازبیکستان تو وہاں ہمیں ایک چھال دکھائی گئی اس کے اوپر اس زمانے میں قرآن لکھا گیا تھا تو اس زمانے کی چھال ہے جس کو دوائی ڈال کر کے باقی رکھا ہے حروف تو کچھ مٹ چکے ہیں لیکن بہرحال وہ چھال وہاں پر رکھی گئی ہے تو چھالوں کے اوپر ہڈیوں کے اوپر اسی اور کچھ پتھر ایسے ہوتے تھے جیسے ہمارے وہاں سنگ مرمر ہوتے ہیں ایسے پتھر ہوتے تھے اس کے اوپر لوگ لکھا کرتے تھے اسی طرح قرآن کریم صاحب کرام کے پاس تھا البتہ سینے میں سب کے تھا صحابہ کرام بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ صحابہ حافظ نہیں تھے یہ غلط بات ہے سب کے سب صحابہ کرام حافظ تھے اور جیسے جیسے قرآن اترتا جاتا تھا حضرات صحابہ اس کو محفوظ کرتے جاتے تھے آخر کیا بات تھی کہ ایک ایک رات میں ایک ایک تحجد کے اندر پندرہ پاروں کا پل لینا بیس پا اگر حافظ نہیں تھے تو کیسے پڑھتے تھے یہ جو واقعات ہیں ان واقعات کے اندر اگر وہ حافظ نہیں تھے تو قرآن پڑھتے تھے کیسے صحابہ سارے سارے حافظ تھے البتہ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمت القذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضور ہی کے زمانے میں ایک لمبی روایت ہے بخاری شریف میں جو اپنی جگہ آئے کبھی میں نقل کروں گا یہ مسلمت القذاب کچھ لوگوں نے حضور ہی کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسلمت القذاب ہے اسود انسی ہے تو لحا نامی ایک آدمی ہے اور اسی طرح ایک عورت تھی انہوں نے حضور کے زمانے ہی میں دعویٰ کیا تھا اس میں اسود انسی تو حضور کے زمانے ہی میں مارا گیا مسلمت القذاب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا اور اس سلسلے میں صدیق اکبر کا مقابلہ ہوا اس سے اور اس جنگ میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تو صحابہ کی شہادت کی وجہ سے اب فکر یہ لاحق ہوئی کہ اگر اسی طرح صحابہ شہید ہوتے رہیں گے تو قرآن ان کے سینے میں ہے وہ قرآن چلا جائے گا تو قرآن کو محفوظ کرنا چاہیے یہ فکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہوئی اور اسی فکر کی بنیاد پر صدیق اکبر کی توجہ دلائی گئی میں انشاءاللہ اس سلسلے میں اب اگلے منگل کو چونکہ جنازہ بھی آ چکا ہے ہمیں جنازے کی نماز بھی پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے یہ ہماری مجلس کے بڑے پابند تھے اور ہمارے ساتھ بھی میرے ساتھ تو بہت تعلق تھا جناب حاجی موسا صاحب کا اور میں جب بھی حج میں یا عمرے میں جاتا تھا یہ وہیں رہتے تھے تو خاص طور پر ہماری خدمتیں بھی بہت کرتے تھے ہمارے حضرت کی بھی خدمت کی انہوں نے ایک سال اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا معمول یہ تھا کہ جب تک یہ جدہ میں رہے ایک جمعہ مکے میں پڑھتے تھے ایک جمعہ مدینے میں پڑھتے تھے ان کا یہ بہت نیک آدمی تھے بہت صالح متوکل اللہ سے ڈرنے والا آدمی تھا اور اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آنن فانن آخری جملہ ان کا جو مجھے ابھی نقل کیا گیا کہ آخری جملہ انہوں نے ڈھائی بجے کھانا کھایا اور اس کے بعد یہ کہا اللہ تو مجھے معاف کر دے میں گنہ گار ہوں بس میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑا اور موت ہو گئی اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی پیاری موت نصیب فرمائے اب تعالی ہمیں بھی ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتی کا یا الرحمین محمد زید بیمار ہیں اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و قبیرنا و دقرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاہی علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الیمان اللہم اجل قبرہ روزتا من ریاض الجنہ اللہم اغفر لہ ورحمہ وسقینہ فی الجنہ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم بھائی چلیے چلیے جناز چلیے ملاقات ابھی نہیں